يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم چاہو خرچ کرو والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے اور تم جو کار خیر بھی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہوتا ہے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ کوئی بھی مال حلال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ اس کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ اس سوال سے زیادہ اہم یہ جاننا ہے کہ مال کن پر خرچ کیا جائے چنانچہ انہیں تعلیم دی کہ انسان کی نیکی اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین ہیں ان پر خرچ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے اور ان کے ضرورت مند ہونے کے باوجود ان پر نہ خرچ کرنا ان کی سب سے بڑی نافرمانی ہے مسند احمد میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں اور باپ پر خرچ کرو اپنی بہن اور بھائی پر خرچ کرو اس کے بعد حسب مراتب قریبی رشتہ داروں پر والدین کے بعد حسب مراتب دوسرے رشتہ داروں اعتام مساکین و فقرا اور ان مسافروں پر خرچ کرنا چاہیے جن کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پیسوں کے محتاج ہوں اس تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے علا وجہ الاجمال یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں تم جو بھی کار خیر کرو گے چاہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا ذکر اوپر آ چکا یا اوروں کے ساتھ تو اللہ اسے جانتا ہے اور اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے انی لا عمل عامل من ذکر او کہ مرد ہو یا عورت میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا عال عمران آیت ایک سو پنچانوے نیز فرمایا ہے فمیا عمل مسقال کہ جو کوئی ایک ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اسے روز قیامت اپنے میزان عمل میں دیکھ لے گا الزلزال آیت سات